چھوڑ کر قرآن پڑھو قرآن والوں سے تم نہ لڑو قرآن والوں سے تم نہ لڑو قرآن پہ نظریں جما گستاخی والے نہ فتوے لگا قرآن والا عقیدہ بنا برزخ میں زندہ ہے سب انبیاء